السلام علیکم خواتین و حضرات فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا بائیسواں لیکچر آج کا جو موضوع ہے وہ پچھلے چند ایک لیکچر سے قدر آسان ہے آج ہم بات کریں گے بینکوں کے ساتھ جو اکاؤنٹ کھولتے ہیں اس کے بارے میں اور اس کی ریکنسیلیشن جو کی جاتی ہے یعنی اپنی جو بینک بک لکھتے ہیں ہم اس کے درمیان اور بینک جو ہمیں انفارمیشن دیتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کسی بھی تاریخ کو جو پیسے موجود ہیں ان دونوں کو آپس میں ملانے کے بارے میں ہم بات کریں گے کیونکہ بہت سارے فرق جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اس پوزیشن میں جو بینک ہمیں بتا رہا ہوتا ہے اور جو ہماری بینک بک میں لکھا گیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی کاروبار ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بینک کے تھرو کرنا چاہیے بینک کے ذریعے کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پاس تمام ٹرانزیکشنز جو ہم کر رہے ہیں ان کی ان کا ڈاکیومینٹری ایویڈنس موجود ہو ڈاکیومنٹیشن ہو اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ حکومت بہت عرصے سے ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی کی بات کر رہی ہے اگر ہم کیش پہ کم انحصار کریں اور زیادہ تر لین دین جو ہے وہ بینک کے ذریعے سے کریں تو یہ ڈاکیومنٹیشن کا آبجیکٹو جو ہے یہ اچیو کیا جا سکتا ہے بہرحال ہر کاروبار بینک اکاؤنٹ آپریٹ کرتا ہے انڈیویجلس بھی کرتے ہیں بینک اکاؤنٹ کھولنا یا کس طریقے سے کھولا جاتا ہے وہ بتانا آج کا مقصد نہیں آج کا مقصد تو یہ ہے کہ بینک اکاؤنٹ آپ نے کاروبار کے نام پہ کھول دیا اب یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ بینک جو ہے اس کو ہم پیسے دے رہے ہیں جو پیسے ہم اس کے پاس جمع کراتے ہیں وہ ہم نے بینک کو دیے لہذا ہماری کتابوں میں تو بینک ہمارا ڈیٹر ہے ایک طریقے سے یعنی وہ ہمیں اس نے ہمیں پیسے ادا کرنے ہیں بینک کے پوائنٹ آف ویو سے بینک کے نقطۂ نظر سے اس نے آپ سے پیسے لیے ہیں جو اکاؤنٹ آپ نے کھولا وہ بینک نے آپ سے پیسے لیے ہیں لہذا بینک نے آپ کو وہ پیسے ادا کرنے ہیں تو بینک جو کچھ آپ کی طرف سے جمع ہو رہا ہے بینک کے اندر وہ اس کی لائبلٹی ہے وہ اس نے آپ کو ادا کرنے ہیں لہذا آپ اس کے ایک طریقے سے کریڈیٹر ہیں ہم بہت دفعہ جو ہے یہ چیز ذہن میں نہیں رکھتے کہ جی بینک تو ہماری وجہ سے چل رہا ہے کیونکہ ہم اس میں پیسہ جمع کرا رہے ہیں اور پھر وہ ہمارا پیسہ ہے جو کہ بینک چاہے وہ پانچ ہزار ہے چاہے پانچ سو ہے چاہے پانچ لاکھ ہے چاہے پانچ کروڑ ہے جو بھی ہم جمع کرا رہے ہیں اس میں اس سب کو جمع کر کے وہ آگے پھر اپنا کاروبار چلاتا ہے بینک کہ وہ لوگوں کو قرض دیتا ہے تو چیز یہ ہے کہ جو بینک کے بینک سے لوگ قرض لیتے ہیں وہ بینک کے ڈیٹرز ہیں جو بینک کو پیسہ دیتے ہیں ڈپوزٹ کراتے ہیں جو اس میں وہ بینک کے کریڈیٹر لیکن ہماری اپنے کتابوں کے اندر بینک کا اگر ہماری بینک بک میں بیلنس جو ہے وہ ڈیبٹ بیلنس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک سے ہمیں اتنا پیسہ وصول ہونا ہے یا ان کے پاس ہمارا اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے جو کہ ہمارا ہے سو بینک بک کا بیلنس اگر ڈیبٹ کا بیلنس ہے تو بینک نے ہمیں پیسہ دینا ہے ہاں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی بینک بک کا بیلنس کریڈٹ میں آ جاتا ہے جب وہ کریڈٹ میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بینک میں جتنا پیسہ موجود تھا اس سے زیادہ خرچ کر دیا بینک میں سے لہذا جو بینک کے پیس پاس پیسہ ہے اس سے زیادہ خرچ ہو گیا لہذا بیلنس جو ہے ہماری کتاب کے اندر وہ کریڈٹ بیلنس آ گیا یعنی ہم نے اب بینک کو پیسہ ادا کرنا ہے وہ کریڈیٹر ہو گیا بجائے ڈیٹر ہونے کے وہ کریڈیٹر ہو گیا اور بینک کی بک میں جو ہے وہ آپ کریڈیٹر ہونے کی بجائے ڈیٹر ہو گئے کیونکہ آپ نے وہ پیسہ دینا سو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے اب یہ جو لین دین بینک کے ساتھ ہوتا ہے یہ جمع کرائے جاتے ہیں پیسے اور پھر اس میں سے پیسے نکالے جاتے ہیں یہ سب کام جو ہے یہ ہم چیک کے تھرو کرتے ہیں کیش ہم جمع کراتے ہیں چیکس بھی جمع ہوتے ہیں کئی لوگ جو ہیں جن سے ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کیش جی، میں آپ کو پیمنٹ نہیں کرنی ہم آپ کو چیک کے ذریعے پیمنٹ کریں گے تو جب چیک سے پیمنٹ آتی ہے تو وہ بینک میں ہی جمع ہوگی تبھی وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ کے جب وہ اس کی کلیکشن ہو جائے گی جب وہ پیسہ لے لے لے گا ہمارا بینک دوسرے بینک سے تو تبھی ہمارے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ آئے گا اور ہمارا اکاؤنٹ جو ہے اس کو بینک کریڈٹ کرے گا کریڈٹ کیوں کرے گا کیونکہ یہ پیسہ ہمارا ہے اور بینک میں جو ڈپوزٹ ہوتا ہے وہ بینک ہمیں بینک نے ہمیں ادا کرنا ہے سو so, جب چیک یا کیش ہم بینک میں کریڈٹ ڈپوزٹ کرتے ہیں تو بینک ہمیں اس کا کریڈٹ دیتا ہے ہماری کتاب کے اندر بینک بک کے اندر تو ہم اس کو ڈیبٹ سائٹ پہ ہی لکھیں گے کہ جی چیک یا cash deposited into bank کیونکہ ہمارا بینک بیلنس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور وہ جو بینک بیلنس ہے وہ ایک ایسٹ ہے ہمارا اور ایسٹس جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیبٹ بیلنس ہوتی اب جیسے میں نے ابھی آپ سے ارض کیا کہ جی لوگ ہمیں چیکس دیتے ہیں چیکس ہم جمع کراتے ہیں بینک ہمارا جو ہے وہ چیک دوسرے بینک کو بھیجتا ہے جس بینک کو ضروری تو نہیں کہ جس نے ہمیں چیک دیا وہ بھی اسی بینک میں بینک کا چیک دے دے جس میں ہمارا اکاؤنٹ ہے وہ اپنے بینک کا اکاؤنٹ جو ہے اپنے بینک کے نام پہ چیک دے گا اس اکاؤنٹ میں سے دے گا جس میں اس کا جس میں اس کا اکاؤنٹ ہے تو ہمارے پاس تو ایک دوسرے بینک کا چیک جو ہے وہ ہمیں ملے گا اور ہم اس کو اپنے بینک میں ڈپوزٹ کرائیں گے ہمارا بینک جو ہے وہ اس چیک کو کلیکشن کے لیے بھیجے گا کلیکشن میں دو سے تین دن لگتے ہیں اب جہاں تک ہماری بینک بک کا تعلق ہے اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جی جیسے ہی ہمارے پاس پیمنٹ آتی ہے اس کو ہم اسی وقت بینک بک میں ڈیبٹ سائڈ پہ انٹر کر لیتے ہیں اور جیسے ہی ہم کسی کو چیک لکھ کے دیتے ہیں ہم اسی وقت کریڈٹ سائٹ پہ بینک بک کے اس کو انٹر کر لیتے ہیں اب میں آپ سے ابھی ارض کیا تھا کہ جو چیک ہمارے پاس آتا ہے وہ چیک بینک جو ہے کلیکشن کے لیے بھیجتا ہے دوسرے بینک کو ان سے پیسے لیتا ہے اور پھر آپ کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرتا ہے اس میں دو سے تین دن کا وقفہ ہوتا ہے آپ نے اپنی بینک بک میں تو وہ چیک ڈپازٹ کر دیا اور اس کی انٹری ڈیبٹ سائٹ پہ کر دی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بینک بیلنس جو ہے اتنے اماؤنٹ سے بڑھ گیا بینک جو ہے اس نے ابھی وہ اماؤنٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں نہیں ڈالا کریڈٹ نہیں کیا لہذا فرق آ گیا آپ کا جو بیلنس ہے کتاب کا اور جو بینک کے حساب بیلنس ہے کیونکہ وہ چیک ابھی تک آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ نہیں ہوا اسی طریقے سے آپ جس وقت کسی کو چیک دیتے ہیں لکھ کے وہ چیک لے کے اپنے بینک میں جاتا ہے اور اپنے بینک میں جمع کراتا ہے اور اس کا بینک بھی کلیکشن پہ بھیجتا ہے آپ نے تو پیمنٹ شو کر دی لیکن آپ کے بینک اکاؤنٹ میں سے ابھی وہ پیمنٹ نکلی نہیں کیوں کہ آپ کے بینک میں ابھی وہ چیک جو آپ نے اپنے کریڈیٹر کو دیا تھا وہ چیک جو ہے وہ ابھی اس نے اپنے بینک میں جمع نہیں کرایا یا اس کے بینک نے ابھی تک آپ کے بینک کو پریزنٹ نہیں کیا پیمنٹ کے لیے تو پھر فرق آ گیا تو دو وجوہات تو یہ ہو گئی کہ جی بینک بیلنس میں اور آپ کی بینک بک کا جو بیلنس ہے بینک کے حساب سے جو بیلنس ہے اور آپ کی بینک بک کا جو بیلنس ہے اس کے درمیان فرق ہو سکتا ہے اور بھی چند ایک وجوہات ایک وجہ اور جو ہے وہ یہ ہے کہ بینک کے کچھ چارجز ہوتے ہیں مثال کے طور پہ جس وقت وہ آپ کو بینک بک چیک بک جو ہے وہ آپ کو ایشو کرتے ہیں تو اس چیک بک کی کچھ کاسٹ ہوتی ہے وہ کاسٹ جو ہے وہ بینک تو آپ کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیتا آپ سے وصول کر لیتا ہے آپ کو اس کا پتا کب چلتا ہے آپ کو اس کا پتا چلتا ہے جب بینک آپ کو ایک بینک اسٹیٹمنٹ بھیجتی ہے بینک اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے بینک اسٹیٹمنٹ تفصیل ہوتی ہے ان ٹرانزیکشن کی جو آپ کے اکاؤنٹ میں ہوئی for a certain given period of time ایک خاص وقت کی دوران جو آپ کی ٹرانزیکشن بینک میں ہوئی اس کا حال بینک اسٹیٹمنٹ کے ذریعے پتا چلتا ہے تو جب آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ آتی ہے اس وقت آپ کو پتا چلتا ہے کہ جی اس میں کچھ بینک چارجز ہیں جو کہ بینک نے ہم سے لے لیے ہیں لیکن ہمیں ان کا علم نہیں تھا سو ان کا بینک بک کے اندر جو ہم اپنے کاروبار کے لیے مینٹین کر رہے ہیں اس میں اندراج جو ہے وہ ضروری بن جاتا ہے سو یہ ایک تیسری وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے فرق بینک بک جو کاروبار کے لیے ہم لکھتے ہیں اور بینک اکاؤنٹ کے بیلنس میں جو بینک مینٹین کرتا ہے اس میں آ سکتا ہے چوتھا فرق جو ہے وہ اس چیز کا ہے ہو سکتا ہے کہ کئی دفعہ ہم مثال کے طور پہ ہم نے اگر کوئی سبسکرپشن کسی میگزین کی کسی اخبار کی جو کہ ہم ہر سال جو ہے وہ اس کو رینیو کراتے ہیں تو ہم ایک اسٹینڈنگ انسٹرکشن بینک کو دیتے ہیں ہم ایک دفعہ بینک کو لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جناب مہینے کی ہر پہلی تاریخ کو آپ اتنے پیسے جو وہ کو ادا کر دیجئے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو گیس بل ہے یا بجلی کے بل ہیں یا اور دوسرے تیسرے بل ہیں ان کے بارے میں آپ اپنے بینک کو انسٹرکشن دے سکتے ہیں اور جو گیس کمپنی ہے یا ٹیلی فون کمپنی ہے ان کو بھی آپ انسٹرکشن دے سکتے ہیں کہ جی آپ ہمارا بل ہمیں بھیجنے کی بجائے ڈائریکٹلی ہمارے بینک کو بھیج دیں اور وہ ڈائریکٹلی پے کر دیں اب وہ جس وقت اس قسم کی کوئی سچویشن ہو تو اس کی اطلاع بھی ہمیں اس وقت ملتی کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں رہتی کہ ہاں بھائی یہ ہم نے خط دیا ہوا تھا اس قسم کا اور اس کی پیمنٹ جو ہے وہ فلا تاریخ کو جو ہے وہ ڈیو بنتی ہے اور بینک نے تو ظاہر ہے کہ جی بینک تو الرٹ پہ رہتا ہے بینک ان تمام چیزوں سے ڈیل کرتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کرتا ہے تو اس کے ایک قاعدہ ہے وہ ہمیں ڈیبٹ کر دے گا ہم سے پیسے لے کے ان کو ادا کر دے گا تو ہمیں اس کی اطلاع اس وقت ملتی ہے جس وقت بینک اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس آتی ہے تو پھر جس وقت اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو ہمیں جو ہے وہ اپنے بینک بک میں وہ پیمنٹ جو ہوئی ہے اس کا بھی اندراج کرنا پڑتا ہے تو یہ چار وجوہات ہو گئی کہ جی بینک بک کا بیلنس اور بینک اسٹیٹمنٹ کا بیلنس جو ہے وہ کیوں اس میں فرق آ سکتا ہے پھر ایک پانچویں وجہ بھی ہو سکتی ہے اور وہ پانچویں وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارا ڈسٹریبیوٹر نیٹورک ہے پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے ہم نے اگر بینک اکاؤنٹ کا نمبر جو ہے اپنے ڈسٹریبیوٹرز کو دیا ہوا ہے کہ جتنی کلیکشن کیش کلیکشن وہ کرتے ہیں وہ اس اکاؤنٹ میں خود جمع کرا دیں ڈائریکٹلی جمع کرا دیں تو اب ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ جی ایک خط کے ذریعے ایک ای میل کے ذریعے ایک ٹیلی فون کے ذریعے کہ صاحب ہم نے اتنے پیسے آج کے دن میں آپ کے بینک میں جمع کرا دیے اب کیا اس کی بیسس پہ ہم بینک بک میں انٹری کر لیں گے نہیں جب تک ہمیں بینک نہیں بتائے گا کہ جی یہ پیسہ ان کو وصول ہو گیا اور انہوں نے ہمارے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا اس وقت تک ہم اپنی بینک بک میں وہ انٹری نہیں کر سکیں گے سو so, بینک میں پہلے انٹری ہوگی بینک بک میں جب اطلاع ملے گی کہ وہ پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا ہے تو اس وقت اس کے بعد ہوگی سو so, یہ ایک اور فرق کی وجہ بینک بک کے بیلنس اور بینک اسٹیٹمنٹ یا بینک اکاؤنٹ کے بیلنس میں فرق جو ہے اس کی وجہ ہو سکتی ہے تو ان دونوں ان یہ جو فرق آ رہے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پہ ان فرق کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر بینک بیلنس جو کتاب میں ہے ہماری کتاب میں جو ہم نے لکھی ہے اس کو اور بینک اسٹیٹمنٹ کے حساب سے جو بیلنس آ رہا ہے ان دونوں کو ایک ہی بیلنس پہ لانا اور اس کا فرق لوکیٹ کرنا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ کام جو ہے یہ ریکنسیلیشن کہلاتا ہے اس ریکنسیلیشن کا تعلق ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ سے کوئی نہیں ہے لیکن یہ ریکنسیلیشن جو ہے یہ اس لیے ضروری بن جاتی ہے کہ جو چارجز بینک نے ڈیبٹ کیے یا جو کریڈٹ بینک نے ہمارے اکاؤنٹ میں کیے اور جن کی اطلاع ہمارے پاس نہیں ہے وہ تمام ہم اپنی بینک بک میں لکھ لیں اور بینک بک کو صحیح کر لیں تاکہ صحیح بیلنس جو ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ پہ بیلنس شیٹ میں وہ صحیح بیلنس جو ہے وہ بینک کا لکھا ہوا ہو تو اس وجہ سے یہ بینک ریکنسیلشن جو ہے یہ کی جاتی تو آئیے اب کچھ ٹرانزیکشن ہم کر کے دیکھتے ہیں اور پھر بینک ریکنسیلیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں آپ سب سے پہلے تو ہم بینک بک کی طرف آتے ہیں بینک بک میں چند ایک ٹرانزیکشن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ان ٹرانزیکشنز میں مثال کے طور پہ پہلی جولائی کو اوپننگ بیلنس ہمارے حساب سے جو بینک میں تھا وہ ایک لاکھ پچاس ہزار کا تھا پانچ تاریخ کو ہم نے ایک چیک لکھا جس کا نمبر ایک تھا اور وہ ہم نے ایکس وائی زیڈ کو پے کر دیا اس کا اماؤنٹ بیس ہزار روپے تھا یہ انٹریز یاد رہے کہ ہماری بینک بک میں ہو رہی ہیں دس جولائی کو ہم نے کیش جمع کرایا بینک میں پانچ ہزار روپیہ پندرہ جولائی کو ہم نے ایک اور چیک لکھا اے بی سی کے نام پہ پچیس ہزار روپے کا اور بیس جولائی کو ہم نے کچھ اور پیمنٹ کی لوگوں کو کسی پارٹی کو پچاس ہزار روپے کی بیس جولائی کو ہمارے پاس جو بیلنس تھا وہ ساٹھ ہزار روپے کا تھا اور یہی بیلنس اکتیس جولائی کو بھی تھا اب ہمارے پاس جولائی کے مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آتی ہے اور اس کو جب ہم چیک کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ جو ہم نے پیمنٹس کی تھیں وہ چیکس تو ہمارے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہو گئے وہ جو پیسے ہم نے جمع کرائے تھے کیش وہ بھی آ گئے لیکن اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس کوئی سات سو روپے کی ایک انٹری آ رہی ہے جو جمع ہوئے پیسے اور کچھ پانچ سو روپے ہم سے لیے بھی گئے اور جو بینک کا بیلنس ہے وہ ساٹھ ہزار دو سو روپے ہے اکتیس جولائی کو جبکہ ہماری کتابوں میں بیلنس جو ہے وہ ساٹھ ہزار روپے تھا تو یہ دو سو روپے کا فرق جب ہم بینک اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جی سات سو روپے کا منافع ہمارے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کیا گیا بینک نے ہمیں سات سو روپئے کا پروفٹ منافع جو ہے وہ ادا کیا دوسری طرف بینک نے ہم سے پانچ سو روپئے چارجز جو ہیں وہ ہم سے وصول کیے نیٹ ڈفرنس دو سو روپئے کا اور یہی دو سو روپئے کا فرق جو ہے وہ ہمارے اور بینک میں کے بیلنس میں ہے تو اب ہمیں بینک بک کے اندر دو انٹریز جو ہیں وہ ہم سے نہیں ہوئی ایک بینک چارجز کی اور دوسری جو بینک کا پروفٹ آیا اب کیا کیا جائے گا کیا اکتیس جولائی تک جو کتابیں لکھ چکے ہیں ہم اور جن کو ہم نے فور دی منتھ ہم نے ان کو کلوز کر دیا ہے کیا وہ کتابیں پھر سے ری اوپن ہوں گی یا نئی کتاب لکھی جائے گی یا ہم یہ کہیں گے چلو جی سات سو روپئے اور پانچ سو روپئے دو سو روپئے کا ہی فرق ہے نا گول کر دو اس کو نہیں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی ہم جو بینک ریکنسیلشن بنائیں گے اس میں یہ کہیں گے کہ جی ہمارے بینک میں ساٹھ ہزار روپے کا بیلنس شو ہو رہا تھا اس میں ہم جمع کیا کریں گے سات سو روپیہ جو کہ بینک نے ہمیں منافع دیا اکتیس جولائی کو اور اس میں سے مائنس کیا کریں گے دو پانچ سو روپئے جو کہ بینک نے چارجز ہم سے لیے اور نیچے آ جائے گا بینک بیلنس اور یا بیلنس ایز پر بینک ساٹھ ہزار دو سو روپے اب یہ جو دو انٹریاں ہیں یہ کب کی جائیں گی اپنی بینک بک میں اگر تو ہم نے اپنی بکس کو اکتیس جولائی پہ رول آف کر دیا ہے یا ان کو کلوز کر دیا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ انٹریز جو ہے اب اگست کے مہینے میں ہوں گی لکھی جائیں گی اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اکتیس جولائی کو بیلنس شیٹ بنائی جائے گی تو اس بیلنس شیٹ میں ہم بینک کا بیلنس ساٹھ ہزار روپیہ شو کریں گے کیونکہ بیلنس شیٹ کے اندر وہ فگرز آئیں گی جو ہماری کتابوں کے حساب سے ہوں گی دوسرا سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ دو انٹریز کو ہم اگنور کر دیں گے نہیں ہم جو پروفٹ ہے اس کو ریکگنائز کریں گے انکم یا پروفٹ اینڈ لاس کے اندر اور ریسیویبل شو کریں گے کہ جی ابھی ریسیو ہونا ہے کیونکہ ہماری بینک بک میں تو انٹری نہیں ہوئی ہوئی سو ریسیویبل کے طور پہ شو ہوگا اور جو بینک چارجز ہیں وہ ایکسپنس شو ہوں گے اور پیبل شو ہوں گے کہ جی ہم نے پے کرنا ہے کیونکہ ابھی ہماری بینک بک میں وہ پیمنٹ ریکارڈ نہیں ہوئی اگست کے مہینے میں جس وقت ہم پیمنٹ کر لیں گے جس وقت وہ انٹریاں ریکارڈ کریں گے تو پھر یہ پیبل اور ریسیویبل جو ہے اس کو کلیئر کر دیں گے انکم جس مہینے کی تھی اس مہینے میں اکاؤنٹ فار ہو گئی ایکسپنس جس مہینے کا تھا اس مہینے میں اکاؤنٹ فار ہو گیا اور بینک بیلنس جو بیلنس شیٹ میں شو ہوا وہ ہماری کتابوں کے حساب سے ہوا reconciliation between the bank and the bank book balance has also been made to show کہ جی وہ فرق جو ہے وہ ہم نے لوکیٹ کر لیے آئیڈینٹیفائی کر لیے اور ان کی اکاؤنٹنگ جو ہے وہ بھی ہم نے کر لی کہ انکم کو صحیح پیریڈ میں ریکگناز کیا اور ایکسپینس کو بھی صحیح پیریڈ میں ریکگناز کیا تو یہ اس طریقے سے ہم انٹریز کو اور ان دونوں بیلنسز کو ریکنسائل کر کے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بنائیں گے اب پھر وہی بات جو میں پہلے بھی دہرا چکا ہوں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جی ہم چیک لکھ کے دیتے ہیں چیک جس دن لکھ کے دیا جاتا ہے اس دن ضروری نہیں کہ جمع ہو جائے اور اس کی پیمنٹ بھی ہو جائے اور وہ بینک میں سے ہمارے اس کی ادائیگی بھی ہو جائے اسی طریقے سے جو چیک ہم وصول کرتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہمارے اکاؤنٹ میں کریڈٹ نہیں ہو سکتے ہاں ہماری جو بینک بک ہے اس کے اندر یہ انٹریز آ جائیں گی فرض کیجئے کہ ایک پیمنٹ جو ہے وہ دس ہزار روپے کی اکتیس جولائی کو ہم کرتے ہیں بینک میں وہ پیمنٹ اب دو اگست کو اگر شو ہو رہی ہے تو کیا ہوگا سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہم نے ادائیگی کی کسی کو دس ہزار روپے بینک بک کریڈٹ ہو گئی اور ڈیبٹ جس کو ادائیگی کی اس کا اکاؤنٹ ہو گیا ہمارا بینک بیلنس جو ہے وہ دس ہزار روپے سے کم ہو گیا بینک جو ہے وہ دس ہزار روپے زیادہ شو کر رہا اکتیس جولائی کو آپ نے دس ہزار روپے کا چیک لکھا ابھی ہم نے جس جو ابھی ہم ایگزامپل آپ کو دیا اس میں بینک بک کا بیلنس جو ہے وہ ساٹھ ہزار نہیں بلکہ پچاس ہزار روپے شو ہوا بینک کے اندر دو اگست کو وہ چیک جو ہے وہ جا کے پیمنٹ کے لیے ادائیگی کے لیے پیش کیا جائے گا اور دو تاریخ کو ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ جو بیلنس شو ہوگا اس میں وہ پچاس ہزار دو سو روپئے ہوگا امید ہے کہ ہماری بینک بک کا بیلنس دو اگست تک وہ جو سات سو اور پانچ سو کی وجہ سے فرق آیا تھا اس کو بھی انٹریوں کو ریکارڈ کر کے ہمارا بیلنس بھی پچاس ہزار دو سو پہ ہی آ گیا ہوگا لیکن اکتیس جولائی کو ہمارا بینک ہماری بینک بک کا بیلنس جو ہے وہ پچاس ہزار روپیہ شو کر رہا ہے بینک جو ہے وہ ساٹھ ہزار دو سو روپئے شو کر رہا ہے اب اس کو ریکنسائل کیسے کیا جائے گا ہم پھر شروع کریں گے کہ جی balance as per bank book پچاس ہزار روپے اس میں ایڈ کیجئے سات سو روپئے profit received but not debited in the bank book entered in the bank book سات سو روپے ہو گیا پچاس ہزار سات سو روپے اس کے بعد بینک چارجز مائنس کریں گے اب کیا cheque payment made on thirty first July not debited by bank کہ بینک نے اس کو ڈیبٹ نہیں کیا آپ کے اکاؤنٹ سے دس ہزار روپے اور bank charges debited by bank not entered in bank book پانچ سو روپئے تو دس ہزار پانچ سو روپئے ٹوٹل آپ مائنس کریں گے تو اکتیس جولائی کا بیلنس جو ہے وہ ساٹھ ہزار دو سو روپئے آ جائے گا جو کہ ہونا چاہیے سو اس طریقے سے آپ نے پھر ریکنسلشن کیا اپنے بینک بک بیلنس اور بینک اکاؤنٹ کے درمیان اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں ہم یہ جو چیکس مثلاً جیسے جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ جی اکتیس جولائی کو لکھا گیا یہ چیک جو ہے یہ انپریزینٹڈ چیک کہلائے گا کہ جی بینک کو ہمارے بینک کو یہ پریزنٹ نہیں ہوا پیمنٹ کے لیے لہذا یہ انپریزینٹڈ چیک ہم جس وقت یہ ریکارڈنگ کرنے کے بعد ریکنسائل کر لیتے ہیں بیلنس شیٹ میں بیلنس ہم اپنی بکس کے حساب سے ہی شو کرتے ہیں بیلنس شیٹ میں وہ بیلنس نہیں آئے گا کہ جو بینک اسٹیٹمنٹ کا بیلنس ہے تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا اب دوسری جو ہم نے ٹرانزیکشن آپ کو بتائی تھی کہ جی جہاں پہ ہمیں چیکس ریسیو ہو رہے ہیں اور وہ چیکس جو ہیں وہ گو ہم نے بینک میں جمع کرا دیے لیکن بینک نے ان کو ابھی کریڈٹ نہیں کیا اس کی وجہ سے فرق آ رہا ہے اب فرض کر لیجئے کہ یہ اکتیس جولائی کو جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ جی پیمنٹ ہم نے کی یہ پیمنٹ نہیں تھی یہ ریسیٹ تھی سو دس ہزار روپے کی ہمیں چیک کے ذریعے ایک ریسیٹ ہوئی اکتیس جولائی کو ہمارے پاس جو بیلنس آ رہا تھا اپنی بینک بک میں وہ ساٹھ ہزار تھا یہ ریسیٹ ہو گئی ہمیں اس کی اطلاع آ گئی کہ جی یہ پیسہ اور ہم نے اکتیس تاریخ کو یہ پیسہ یہ چیک جو تھا یہ ہم نے بینک میں جمع کرا دیا تو ہم نے اس کی انٹری ڈیبٹ سائٹ پہ کر لی کیش بینک بک میں اور اپنا بیلنس جو ہے وہ ساٹھ ہزار کی بجائے ستر ہزار روپے کر دیا اب ستر ہزار روپے ہماری بینک بک کا بیلنس ہو گیا بینک جو ہے وہ ابھی بھی بیلنس شو کر رہا ہے ساٹھ ہزار دو سو روپئے کیونکہ اس کے یہاں تو یہ اماؤنٹ گو آپ نے جمع کرایا ہے لیکن اس نے تو ابھی کلیکشن پہ بھیجنا ہے جب وہ پیسہ اس کو وصول ہوگا تب وہ آپ کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرے گا اس سے پہلے نہیں کر سکتا وہ سو اب بینک بک کا بیلنس جو ہے وہ ستر ہزار روپے کا ہے اور بینک کا جو بیلنس ہے وہ ساٹھ ہزار دو سو روپے کا ہے تو اب پھر ہم بینک بک کے بیلنس سے شروع کرتے ہیں کہ جی balance as per bank book seventy thousand rupees اس میں جمع کریں گے ہم کیا وہی سات سو روپیہ پروفٹ ستر ہزار سات سو ہو گیا بیلنس اس میں سے مائنس کیا کریں گے مائنس کریں گے ہم پانچ سو روپیہ جو کہ چارجز بینک نے ہم سے لیے تو ستر ہزار سات سو میں سے جس وقت پانچ سو روپیہ نکلا تو بیلنس آ گیا ستر ہزار دو سو روپئے اور یہی بیلنس جو ہے یہ ہم نے ریکنسائل کیا اپنی بینک بک کے ساتھ بینک بک کا بیلنس ستر ہزار روپے بینک کا بینک کا بیلنس ساٹھ ہزار دو سو روپئے فرق کیا ہوا ستر ہزار میں سے مائنس کر دیں آپ دس ہزار روپئے کہ جی ہم نے تو انٹری کر لی لیکن بینک نے انٹری نہیں کی تو بیلنس ہوا ساٹھ ہزار سات سو روپیہ جمع کریں ساٹھ ہزار سات سو پانچ سو روپئے کے بینک چارجز نکالے تو ساٹھ ہزار پہ آپ واپس آ جاتے ہیں یا ساٹھ ہزار دو سو پہ واپس آ جاتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ جی جہاں پہ آپ نے بینک میں پیسے جمع کرا دیے لیکن بینک بینک بینک نے آپ کو اس کا کریڈٹ نہیں دیا تو پھر بیلنس دونوں بیلنس کے اندر فرق آئے گا تو اس فرق کو بھی ریکنسائل کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے اب آئیے ایک ڈیٹیلڈ ایگزامپل جو ہے اس کو دیکھتے ہیں آپ کے سامنے جو ایگزامپل اس وقت دیا گیا ہے اس میں مختلف ٹرانزیکشنز ہیں جو کہ دسمبر کے مہینے میں ہوئی پہلی دسمبر کو اوپننگ بیلنس تھا ایک لاکھ چوہتر ہزار روپے سات دسمبر کو آپ نے کچھ پیسے ریسیو کیے جو کہ آپ کی بینک بک میں آپ نے فوری طور پہ ڈیبٹ کر دیے ان کو ریسیٹ سائٹ پہ لکھ دیا ان کو انٹر کر لیا آٹھ دسمبر کو آپ نے ایک چیک لکھا اس چیک کا اماؤنٹ جو ہے وہ چونتیس ہزار نو سو روپے ہے پھر آپ نے پندرہ دسمبر کو ایک چیک لکھا پھر آپ نے بائیس دسمبر کو ایک ٹرانزیکشن کی اٹھائیس دسمبر کو کی اکتیس دسمبر کو آپ کو دو مزید رقوم حاصل ہوئی جو کہ آپ نے بینک میں جمع کرا دی اور یوں اکتیس دسمبر کو آپ کا بیلنس جو ہے وہ ایک لاکھ اور تراسی ہزار روپیہ ہوا ہمارے پاس بینک اسٹیٹمنٹ آتی ہے اپنے بینک کی ہمارے بینک کی اکاؤنٹ کی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی پہلی دسمبر کو بیلنس وہی ہے جو ہمارے بینک بک میں بھی تھا اکتیس دسمبر کو جو بیلنس ہے وہ اس کے اندر ایک لاکھ انچاس ہزار سات سو روپے شو ہو رہا ہے اب مقصد ہمارا یہ ہے کہ جی بینک بک اور بینک اسٹیٹمنٹ کا بیلنس کو ریکنسائل کر لیں بینک اسٹیٹمنٹ کی اسکروٹنی کرتے وقت ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہاں پہ ڈپازٹس تو آٹھ ہزار آٹھ سو اور سات ہزار تین سو کے ہی ہیں پیمنٹس جو ہے وہ چونتیس ہزار نو سو کی تینتیس سو کی اور بائیس سو کی ہیں جبکہ ہم نے جو اکتیس دسمبر کو پیسے جمع کرائے تھے چوبیس ہزار نو سو ایک اور سترہ ہزار آٹھ سو وہ بینک اسٹیٹمنٹ میں شو نہیں ہو رہے اس کے علاوہ ہم نے ایک چیک لکھا تھا اٹھائیس دسمبر کو گیارہ ہزار پانچ سو روپے کا وہ بھی بینک اسٹیٹمنٹ میں شو نہیں ہو رہا تو یہ تینوں جو چیزیں تھیں یہ دو وصولی اور ایک ادائیگی ان تینوں کی وجہ سے بینک بک کے بیلنس اور بینک اسٹیٹمنٹ کے بیلنس میں فرق آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہمارے جس وقت بینک اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ جو بینک بک ہم نے لکھی ہوئی ہے اس سے ہم انٹری بینک اسٹیٹمنٹ کی بینک بک میں ٹک کرتے ہیں یعنی چیک کرتے ہیں کہ جی یہ ساری ایک دوسرے سے میچ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی اور جو میچ نہیں کر رہی وہ ہمارے ریکنسیلشن کا حصہ بن جاتی ہیں سو ہماری جو چیکنگ ہوئی بینک بک میں اس سے یہ ظاہر ہوا کہ تین آئٹمس جو ہیں ایک پیمنٹ کا اور دو ریسیٹ کے وہ بینک اسٹیٹمنٹ میں نہیں آ رہے لہذا اب ہمیں بینک اسٹیٹمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے بینک اسٹیٹمنٹ میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہاں پہ ایک فگر آ رہی ہے بائیس سو روپئے کی جو کہ انٹیکٹ ہے بائیس سو روپئے کیا ہے یہ کسی چیز کے چارجز ہیں جو بینک نے ہم سے وصول کیے یہ ہماری بینک بک میں نہیں لکھے تو ایک چوتھی وجہ آ گئی کہ جس وجہ سے بینک بک اور بینک اسٹیٹمنٹ کا بیلنس جو ہے وہ میچ نہیں کرنا اب ان دونوں بیلنس کو میچ کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلی چیز کہ جو بینک چارجز اب تو اگر اگر تو ہم نے اکتیس دسمبر کو کتابیں رول آف کر دی تو پھر وہی جیسے میں نے پہلے کہا تھا بینک چارجز کے بابت کہ جی ایکسپنس تو وہ شو ہوگا لیکن پیبل میں دوسری انٹری جائے گی بینک کے بیلنس کو افیکٹ نہیں کر سکتا لیکن اگر کتابیں ابھی رول آف نہیں ہوئی ہوئی تو تب ہم یہ بینک چارجز کی انٹری جو ہے یہ اپنی بینک بک میں کر لیں گے سو بینک بک کا بیلنس جو ہے اب ایک لاکھ تراسی ہزار نو سو کی بجائے اب وہ بیلنس جو ہے ایک لاکھ تراسی ہزار ایک سو کی بجائے ایک لاکھ اسی ہزار نو سو روپیہ ہو جائے گا اب اس بیلنس کو لے کے ہم بینک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ریکنسائل کریں گے بینک اسٹیٹمنٹ میں ایک فگر انٹکٹ تھی وہ بائیس سو روپئے کی تھی وہ بائیس سو روپئے ہم نے اپنی بینک بک میں انٹر کر لیے سو وہ فرق بینک اسٹیٹمنٹ میں اب کوئی چیز ایسی نہیں رہی جو کہ انٹکٹ نہ ہو لیکن بینک بک میں تین آئٹمس ابھی بھی ہیں جو کہ انٹکٹ ہے تو اب بینک ریکنسیلیشن ہم بناتے ہیں کہ ایک لاکھ اسی ہزار نو سو روپیہ بیلنس پر بینک بک ہے اور یہ چونکہ ہمارے پیسے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بینک میں اتنا پیسہ ہونا چاہیے تھا لہذا یہ ڈیبٹ بیلنس ہے اب اس بیلنس میں سے جو ہے وہ ہم اس کو ہم کیسے ریکنسائل کریں گے سب سے پہلے فرق جو ہے وہ تو ان چیکس کا ہے جو کہ ہم نے لکھے لیکن بینک میں پریزنٹ نہیں ہوئے لہذا بینک بیلنس تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ انپریزنٹڈ چیک جو ہے یہ پھر بینک بیلنس میں بینک بک کے بیلنس میں ایڈ کرنا پڑے گا تو یہ ہم نے ایڈ کیا اور جو وہ دو چیکس تھے جو ہم نے انٹری جن کو ریسیو کر لیا تھا اور بینک بک میں انٹر کر دیا ہوا تھا ریسیٹ سائٹ پہ وہ دونوں دونوں بینک اماؤنٹس کو چوبیس ہزار نو سو اور سترہ ہزار آٹھ سو کو ہم جس وقت مائنس کریں گے تو ہمارے پاس بیلنس جو ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ کے حساب سے آئے گا ایک لاکھ انچاس ہزار سات سو سو ایک لاکھ اسی ہزار نو سو تو ہمارے پاس بینک بک میں بیلنس آ رہا تھا اس میں ہم نے ایڈ کیا گیارہ ہزار پانچ سو تو ہمارے پاس فگر آئی ایک لاکھ بانوے ہزار چار سو ایک لاکھ بانوے ہزار چار سو میں سے جس وقت ان دو چیکس کا اماؤنٹ جو کہ ہم نے تو لکھ لیے ہوئے ہیں لیکن بینک نے جس ہمیں کریڈٹ نہیں کیا ان کا اماؤنٹ ہم مائنس کرتے ہیں جو کہ ہے جو چوبیس ہزار نو سو اور سترہ ہزار آٹھ سو ہزار سات سو روپے جب ہم اس اماؤنٹ میں سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس ایک لاکھ انچاس ہزار سات سو روپیہ بینک اسٹیٹمنٹ کا بیلنس آ جائے گا تو اس طریقے سے ہم نے ریکنسل اب یہ جو جمع تفریق کی ہے یہ جمع تفریق ہم اپنی بکس میں نہیں کریں گے یہ علیحدہ ایک اسٹیٹمنٹ بنا کے ہم رکھ لیتے ہیں تاکہ اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ جناب آپ تو بینک بک میں ایک لاکھ اسی ہزار کا بیلنس شو کر رہے ہو اور اپنی بیلنس شیٹ پہ ایک لاکھ اسی ہزار نو سو روپئے کا بیلنس شو کر رہے ہو جبکہ بینک تو آپ کا کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے پاس صرف ایک لاکھ انچاس ہزار سات سو روپئے کا بیلنس ہے تو اس کی کیا وجہ ہے ڈفرنس کی اس ڈفرنس کی وجہ اس بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ پہ موجود ہے کہ جناب ہم نے تو چیکس جمع کرائے وہ بینک نے ابھی ہمیں کریڈٹ نہیں کیے اور ہم نے جو ایک چیک لکھ کے دیا وہ چیک جو ہے وہ ابھی بینک میں ادائیگی کے لیے پیش نہیں ہوا تو آپ کی جو بیلنس ہے آپ کا آپ کے کے آپ آپ کا بیلنس جو ہے جو بیلنس شیٹ کا بینک بک کا بیلنس جو بیلنس شیٹ پہ جمع ہوا ہے وہ بیلنس جو ہے وہ صحیح قرار دیا جاتا ہے اس کو صحیح سمجھا جاتا ہے اب دو باتیں میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں بینک کے ہی حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی بھی وقت ہمیں اس بات کا علم ہو کہ ہمارے پاس بینک میں اتنے پیسے موجود نہیں ہیں کہ جتنے کا ہم چیک لکھ کے کسی کو دینا چاہتے ہیں اور ہم فرض کر لیجئے کہ بینک کے اندر آپ کے پاس دس ہزار روپے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کا ایک کریڈیٹر جو ہے وہ آپ سے اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ اس کو پچاس ہزار روپے کی پیمنٹ آپ فوری طور پہ کریں اور آپ اس کو پچاس ہزار روپے کا چیک لکھ دیتے ہیں اور وہ چیک بینک میں پریزنٹ ہوتا ہے اور بینک میں پیسے نہیں ہوتے تو یہ قانون جرم ہے اور اس کی سزا ہے لہذا آپ کو صرف اسی حد تک اور اسی اماؤنٹ تک کا چیک لکھ کے دینے کی اجازت ہے یا آپ کو لکھ کے دینا کسی کو چاہیے کہ جس کے جتنا آپ کے پاس بینک میں بیلنس موجود ہو ورنہ یہ دھوکہ دہی ہے اور اس کے لیے قانون میں سخت سزا ہے یہ کہنا ہے کہ جی ہاں جی یہ چیک دو دن کے بعد آ جائے گا اس میں جمع پیسے اکاؤنٹ میں ہو جائیں گے یا یہ دو دن کے بعد ادائیگی کے لیے آئے گا یا تین دن کے بعد آئے گا اس وقت تک میرا اتنا بیلنس ہو جائے گا میں نے تو اس وجہ سے دے دیا تھا یا تو آپ کو ہنڈریڈ پرسینٹ گارنٹی ہو اس بات کی کہ جی آپ کا بینک اکاؤنٹ کا بیلنس جو ہے وہ دس ہزار سے بڑھ کے پچاس ہزار روپے دو دن کے اندر اندر ہو جائے گا یا آپ اپنے کسٹمر جس کو آپ پیمنٹ کر رہے ہیں اس کو آپ یہ کہیں گے کہ جناب میں چیک تو آپ کو آج دے رہا ہوں آج کی تاریخ میں دے رہا ہوں لیکن مہربانی کر کے اس کو آپ بینک میں دو روز سے پہلے جمع مت کرائیے کیونکہ فی الوقت بینک میں پیسے نہیں ہیں لیکن اگر آپ یہ باتیں نہیں کرتے اور وہ چیک واپس ہو جاتا ہے تو اس ڈس آنرڈ چیک کے سزا قانون میں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ بہت دفعے جو ہم چیکس جمع کراتے ہیں وہ بینک چیکس واپس کر دیتا ہے ریٹرن کر دیتا ہم کو چیک اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے ان وجوہات میں غلط تاریخ چیک پہ لکھی گئی چیک کی ایک میاد ہوتی ہے جس میاد کے اندر اندر آپ کو وہ چیک جمع کرانا ہوتا ہے بینک میں اور اس کی ادائیگی وصول کرنی ہوتی ہے وہ وقت جو ہے یا پیریڈ جو ہے وہ چھ مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے from the date of issue of the cheque کے اوپر ڈیٹ لکھی جاتی ہے اس ڈیٹ سے چھ مہینے تک وہ چیک جو ہے پرزینٹ کر سکتے ہیں آپ بینک کو اور اس کے اگینسٹ وصولی کر سکتے ہیں اگر چھ مہینے کے بعد آپ اس کو لے کے جائیں گے کسی بینک کے پاس تو پھر وہ چیک واپس ہو جائے گا اس پہ پیمنٹ نہیں ہوگی سگنیچر غلط کر دیے ہیں یا سگنیچر آپ نے جو کیے یا جس نے بھی کیے وہ سگنیچر ان سگنیچر سے میچ نہیں کر رہے جو بینک کے پاس موجود ہے لہذا چیک واپس ہو سکتا ہے اسی طریقے سے اگر جو پیمنٹ کا اماؤنٹ ہے اس کو لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے تو پھر بھی چیک واپس ہو سکتا ہے لہذا جو چیک آپ جمع کرا رہے ہیں ان کے بارے میں قطعی طور پہ اس وقت ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے جب بینک نے آپ کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دی ہے اس سے پہلے ذرا جلدی ہے ایک چیکس کے بارے میں اور بات آپ سے کہتا چلوں اور وہ یہ ہے کہ چیکس کو ہم کے اوپر ہم ایک سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ عام طور پہ چیک کے دو لائنیں لگا دیتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے کراسڈ چیک کراسٹ چیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جس کے نام پہ چیک لکھا گیا ہے یا جس کو دیا جا رہا ہے وہ صرف اپنے بینک اکاؤنٹ میں اس کو جمع کرا سکتا ہے اگر آپ یہ دو لائنیں نہیں لگاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص وہ چیک آپ کے بینک پہ لے جا کے اس کو کیش کرا سکتا ہے اس کے اگینسٹ کیش لے سکتا ہے اس لیے کاروبار کے اندر یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ پیمنٹ جتنی کی جائے وہ کراس چیک کے ذریعے کی جائے اور بہرحال قانون بھی یہ ہے کہ پانچ ہزار سے زیادہ جو پیمنٹس ہوں گی وہ چیک کے ذریعے کی جانی چاہیے شکریہ